السلام علیکم جناب وعلیکم السلام آپ حضرت کون بول رہے ہیں جی آپ کا اسم شریف کیا ہے محمد رضوان محمد کہاں ہوتے ہیں آپ ملتان میں جی اچھا یہ آپ نے سوال چند لکھے ہیں جی جی ہاں جی میرے فون پہ آئے ہوئے تک آپ پڑھاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں میں اسٹوڈینٹ ہوں جی میں یہ بھی پڑھتا ہوں اسکول میں تو ہمارے ساتھ نا وہ لوگ پڑھتے ہیں تو اس طرح اچھا اچھا اچھا تو سٹوڈینٹ یہ پاک ہوتے ہیں حضرت جی، جو ہوتا ہے اسٹوڈینٹ یہ انگریز ماچوت کا شگرد ہوتا ہے ماچوت کا شگرد پاک ہوتا ہے نہیں یہ میرے خیال میں یہ جو الفاظ ہیں تو یہ کافر اور مشرق ہونا تو یہ انسان کی فکر ہے یہ لینگویج زبان کی تو نہیں ہونا نہیں ٹھیک ہے یہ مطلب ہے کہ زبان کی صفت نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جو ماں چود کو علم والا سمجھے وہ علم والا ہوتا ہے جی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرما اللہ تعالیٰ کہاں پر کافروں کو علم والا کہہ رہا ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا تھا جو انگریزی بولتے ہیں وہی علم والا ہے میں یہ نہیں کہتا نہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ تعلیم ادھر سے آئی ہے کہ رسول اللہ سے آئی ہے جی؟ یہ جو سکول کی تعلیم ہے جس کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا مطلب اسٹوڈنٹ ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ تعلیم کہاں سے آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے یا لارڈ میکالے نے دیا ہے جی، انگریزی زبان میں زبان کو چھوڑو اچھا زبان انگریزی زبان میں دینی تعلیم تو یہ میں زبان کا پوچھ رہا ہوں تعلیم کو پوچھ رہا ہوں آپ یہ بتائیں زبان اور تعلیم میں کیا فرق ہے زبان اور تعلیم میں فرق ہے زبان تعلیم میں تو اگر انگریز کی تعلیم دی جائے یا یہود اور نصارہ کی تعلیم دی جائے تو میرے خیال میں یہ جی۔ تعلیم تو مسلمانوں کے شیوا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ اب ہاں، عربی زبان میں ان کی تعلیم ہو تو اس کو کیا ہوگی کیا تعلیم کہیں گے اس کو اگر عربی زبان میں ان کی تعلیم ہوگی تو اس کو اچھا تو اب یہ بتاؤ اب یہ بتاؤ کہ سکول میں جو تعلیم ہے یہ تعلیم انگریزی انگریز کی ہے یا رسول اللہ کی ہے یہ تعلیم سکول میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے اندر جو کچھ پڑھایا سکھایا جاتا ہے وہ سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کا یہ مخالف ہے جی اس میں اسلامیات بھی ہوتی ہیں اسلامیات بھی ہوتی ہیں اچھا یہ بتائیں اگر میں آپ کی تعریف بھی کروں آپ کو گالی نکالوں دونوں کام کروں تو بتاؤ آپ یہ ٹھیک سمجھیں گے کہ یہ تعریف کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں چلو تعریف تو ہے نا نہیں نہیں ہم تو اگر معاشیات یا یہ دوسرے علوم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کسی وہی بات ہے جی ہم اگر معاشیات یا اردو یا سائنس یا معاشیات بتائیں معاشیات یہ سائنس یا مطالعہ جو کرتے ہیں یہ سارا سائنس کس کی طرف سے انگریز سائنس اسلام کے موافق ہے کہ مخالف ہے بتائیں سائنس مادیت ہے کہ روحانیت ہے دین کیا چیز ہوتا ہے سائنس کس کو کہتے ہیں محسوس پر پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش بتائیں ایمان بالغیب ہوتا ہے کہ ایمان بالمحسوس ہوتا ہے ایمان دل غائب ہوتا ہے ایمان دل غائب ہوتا ہے تو تم نے اکٹھا کیسے کر لیا اس کو اسلام کے ساتھ بتائیں میں اس کو اسلام کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں آپ اس کو اسلامی کہہ رہے ہیں اگر یہ کوفر کی تعلیم ہے تو اسلام کے ساتھ جمع کیسے ہو گئی آپ کو ایک تھپڑ مارا جائے اور ایک ادھر دوسری طرف سے آپ کی مالش کی جائے اس کے روکن بادام کے ساتھ تو آپ کیا سمجھیں گے ٹھیک ہو رہا ہے حضرت صاحب یہ آپ کی تعظیم ہوگی آپ قابل احترام ہیں میں اس لیے آپ کی عزت کر رہا ہوں اگر حضرت قابل احترام مجھے کیا قابل احترام آپ سمجھیں گے جن کے نزدیک خدا رسول کا احترام نہیں ہے وہ مجھے کیسے سمجھ سکتا ہے خدا رسول کا احترام ہوتا تو آپ سٹوڈنٹ اپنے آپ کو کہتے سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹ ہوتا ہے انگریز کا اپنا ٹٹو ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے جتنے سٹوڈنٹ ہیں ایمان سے بتاؤ یہ تمام جتنے سٹوڈنٹ ہیں یہ سارے انگریز کے ٹٹو ہیں کہ نہیں ہیں انگریز کا نظام حکومت یہ معیشت معاشرت سیاست